اور جاہل بولے اللہ ہم سے کیوں ناؤ کلام کرتا آ ہمیں کوئی نشان ملے ان سے اگلونی بھی اسے ہی کہی ان کسی بات ان کے وان کے دل ایک سے ہیں بے شک ہم نی نشانیاں کھول دے یقہ والوں کے لیے